السلام علیکم اسٹوڈینٹس uh, uh, اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ کوپنگ وتھ اسٹریس پہ ہے as I mention in the last chapter also کہ ہمارے آگے کے جو لیکچرز ہوں گے وہ اسٹریس کی کوپنگ کے اراؤنڈ اور اسٹریس کی مینجمنٹ کے اراؤنڈ ہوں گے تو اس لیکچر کا آغاز جو ہے وہ میں ایک ایک اسٹوری سے آپ سمجھ لیجیے کہانی سے یا ایک واقعے سے کرنا چاہوں گا یہ جو واقعہ ہے یہ دو ایسے لوگوں کی اسٹوری ہے جنہوں نے سم واٹ سملر سچویشنس کو ڈفرینٹلی یو نو ایکسپیرئنس کیا اور ڈفرینٹ چوائسیز لی پہلا شخص جو ہے اس کا نام تھا ڈیوڈ ڈیوڈ نے ایک دن یہ ایکسپیرئنس کیا کہ اس کے چیسٹ پہ there is a small little lump لیکن یہ جو لمب تھا اس میں کوئی ایس سچ کوئی اس کو کوئی درد یا تکلیف یا کوئی سوجن ایسا نہیں تھی but it was it was a growth جو آل آف اے سڈن اس نے ایکسپیرئنس کیا وہاں ہوئی اور اس نے اس کے ذہن میں ایک دم سے یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ جو ہے یہ کوئی کینسرس لمپ نہ ہو کیونکہ اس کے والد کی جو ڈیتھ تھی وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی تو اس کے ذہن میں یہ بھی ایک تھاٹ آیا اور اس لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ تو شاید ویسے ہی کوئی یو you نو know, ویسے کوئی گروتھ سی ہو گئی ہے کوئی پمپل سا ہے شاید تو چلو میں اس کو آ, آ, میں اس کو ہر روز فیل کر کے ٹٹول کے دیکھوں گا کہ آیا اس کا سائز جو یو you نو know, جو ہے وہی رہتا ہے یا گرو ہوتا ہے یا اس میں کوئی درد ہونی تو نہیں شروع ہو جاتی you know but what he was doing all this and going through all this he was also somewhat worried about you know this new sort of thing happening in his life لیکن انسپائٹ آف دس اس نے اس ایکسپیرئنس کو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے فزیشین کے ساتھ شیئر نہیں کیا اس نے ایک ہفتہ تقریباً وہ اس نے اس چیز پروسیس کو اس اس پمپل کو کہہ لیجیے یا اس گروتھ کو کہہ لیجیے ہر روز وہ اس کو فیل کرتا تھا just to you know be sure کہ آیا اس میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی تو یہ اس کے لیے ایک اسٹریسفل ٹائم تھا کیونکہ ایک سسپینس کا ٹائم تھا اس طرح کی کنڈیشن میں invariably you know when you are waiting اور you are monitoring a certain you know growth in your body تو وہ انویریبلی اس کی وجہ سے کافی جو اسٹریس پیدا ہوتی ہے اور اس اسٹریس کی وجہ سے اس کی جو نیند تھی وہ خاص طور پہ کافی افیکٹ ہو گئی اور وہ سوچوں میں سارٹ آف گمسم رہنا اس نے شروع کر دیا وہ تقریباً ہفتہ آٹھ دس دن گزارنے کے بعد اس نے پھر اپنی بیوی سے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کہ یو نو کہ اس طرح مجھے یہ گروتھ سی ہوئی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے کیونکہ اس کو آٹھ دس دن مانیٹر بھی کیا ہے اور یہ یہ یوں کی توں ہے تو میرے خیال میں ہمیں کسی فزیشین کو دکھانا چاہیے تو یہ تو ڈیوڈ کا ڈیوڈ کی اسٹوری تھی کہ اس نے آخر ڈسائڈ ایک ہفتے کے بعد کیا کہ ہم کسی فزیشین کو دکھا لیتے ہیں اس کے برعکس واز اندر مین اس کی بھی سملر اسٹوری تھی اس شخص کا نام جیک تھا جیک نے بھی ایک دن اپنے چیسٹ پہ اسی طرح کا ایک لمپ ایکسپیرینس کیا اس کی وجہ سے کچھ پریشان بھی رہنا شروع ہو گیا لیکن وہ اتنا ریشنلی اس نے اس ساری چیز کو نہیں لیا اتنے آبجیکٹولی نہیں لیا جتنا کہ ڈیوڈ نے اس چیز کو لیا تھا جیک کا جو انیشیل رسپانس تھا وہ سم وٹ وہی تھا جو ڈیوڈ کا تھا کہ بھائی اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ رہتا ہے یا لمپ رہتا ہے یا چلا جاتا ہے یو نو کیا ہوتا ہے لیکن اس نے ڈیوڈ کی طرح اس کو ریگولرلی چیک نہیں کرتا تھا وہ کبھی کبھار یو نو کبھی یاد آ گیا تو چیک کر لیا نہ آیا تو نہ کیا اور اکثر اوقات وہ اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی یہ کہہ کے بھلا لیتا تھا کہ بھئی یہ تو ویسی کوئی شاید کوئی رف سا اسپاٹ ہے یا ویسی کوئی چیز سی ہے کوئی nothing you know he just keep saying to self کبھی یو نو کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے کوئی ایسی سیریس چیز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے کچھ مہینے تھے کیونکہ اس نے جیک نے یہ چیز اپنے تک رکھی اور اس کو کئی اب کچھ مہینوں تک اپنے تک رکھی تو اس اس چیز اس وجہ سے کہ اس نے نہ اپنی بیوی سے شیئر کیا نہ کسی اور سے شیئر کیا اور کئی مہینے وہ اپنے اندر اس نے اس چیز کو رکھا تو اس کی وجہ سے وہ بہت سی اسٹریس میں سے گزرتا رہا اور یوں یوں اسٹریس اس کی بڑھی تو اس کے موڈ میں بھی چینج آنی شروع ہو گئی اور وہ بڑا موڈی سا ہو گیا اور اس کی نیند جو تھی وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی اور اس کو اکثر شکایت یو نو ہیڈ ایک کی ہونی شروع ہو گئی اور کبھی ہیڈ ایک کبھی گردن میں پین اور وہ پریشان سا رہنا شروع ہو گیا اس پہ اس کی بیوی نے یو نو اسے بار بار پوچھتی تھی کیا وجہ ہے تم یو know, پریشان کیوں رہتے ہو تو وہ اکثر اوقات تو اوائڈ کر جاتا تھا اس ساری چیز کو فائنلی اس نے اخیر میں کچھ مہینوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چلو میں اپنے ایک دوست سے یہ چیز شیئر کرتا ہوں تو اس نے اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کیا بلکہ اپنے ایک دوست سے یہ ساری چیز شیئر کی تو دوست نے کہا بھائی خدا کے لیے کسی فزیشین کو کنسلٹ کرو وائی آر یو سیٹنگ تو اس سے آپ کو کچھ دونوں اسٹوریز میں سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ how two people pretty much the same sort of a condition how they dealt with it in own life in a very different way تو کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلے کو کنفرنٹ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور ریشنلی یو نو اس سے ڈیل کرتے ہیں جس طرح ڈیوڈ نے کیا and some they do not جس طرح جیک نے کیا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ David in a somebody was directly confront the issue and Jack somebody who not directly confront the issue تو ان دو آدمیوں کے لیے ان کا جو ایکسپیرئنس تھا اس میں ان کی جو stress how they dealt with stress جو تھی وہ بھی you know was it was a different way dealt with stress Jack نے کیونکہ اس لمپ کو فیس نہیں کیا the way David did it تو اسٹریس کا زیادہ اثر جو تھا جیک کی لائف پہ پڑا کیونکہ وہ he stayed in that state a much longer time اور اس کے not only that he stayed in that state for a much longer time because of not sharing in time بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ کہ ہی ٹک اے مچ بگر رسک کہ جو گروتھ تھی اگر وہ ملیگنٹ ہوتی تو ظاہر ہے he would have lost some very valuable time اور اس کی اگر وہ کینسرس ہوتی اگر وہ ملیگنٹ ہوتی دو یا تین مہینے جو اس نے انتظار کیا اس میں اس کا جو اسپریڈ اس کینسر کا یا گروتھ کا ہو سکتا تھا وہ بہت وسیع ہو سکتا تھا تو لہذا ہمیں اس سچویشن میں یہ واضح طور پہ نظر چیز آتی ہے کہ ٹائملی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹریس کو بھی کسی حد تک کم رکھتے ہیں اور ہیلدی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ٹائملی طور پہ ڈیل کرتے ہیں اور جو پرولونگ اسٹریس جو ہوتی ہے اس کا ایڈورس افیکٹ جو ہے وہ صحت پہ پڑتا ہے ایڈورس افیکٹ سے مراد ہے کہ اس کا اچھا مثبت اثر انسان کی صحت پہ نہیں پڑتا تو اس لیکچر میں یہ جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم یہ غور کریں گے کہ how do different people deal with stress تو اس اس ڈسکشن میں میں لیکچر آپ کو اپنے کئی سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ہینڈلنگ آف اسٹریس جو ہے وہ کیا پاسبل طریقے ہیں ٹو ہینڈل آر اسٹریس اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایسے کون سے میتھڈز ہیں جو اسٹریس کی کوپنگ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے as oppose to other method which are not so effective اور آنے والے لیکچرز میں ہم اس سے بیونڈ جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ how can we manage our stress you know how can we reduce our stress and how can we live our life with marginal stress as oppose to maximum stress coping with stress آپ سوچ رہے ہوں گے what you know what does that mean as we know stress is factor اور is an all that we all go through life I mean no matter what are age you know چاہے ہم یو نو دو سال کے ہوں یا سو سال کے ہوں we do experience stress in some form or the other during childhood خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہماری اسٹریس ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ایکسپیرئنس کے راؤنڈ ہوتی ہے جو ہمارے لیے کچھ فیئرفل ہوتے ہیں you نو ہمیں ڈر لگتا ہے جس طرح کوئی ایک چھوٹا بچہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو مرغی سے ڈر لگے یو نو ذرا تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اندھیرے سے ڈر لگے اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے تو کئی دفعہ یو نو ہمیں اگر یو نو تھنڈر اسٹارم آئے یا بادل گرجے یو نو اس سے ہمیں تھنڈر اسٹارم سے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈر کا پروسیس ہے اور یہ جو اسٹریس کا پروسیس ہے وہ وہ gradually as we move on in age you know ہم ایک ایک سچویشن کی اسٹریس کو ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ایک اس سے اگلی اسٹریس کی سچویشن ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یو نو ہم بچپن میں اپنے انیشل جو فیئرز ہوتے ہیں ہم ان کو ایک قسم کا ماسٹر کر لیتے ہیں and we overcome that اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم چار پانچ سال کے یا پانچ چھ سال کے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کئی دفعہ یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے میں بھی کسی زمانے میں ڈرتا تھا لیکن اب میں نہیں ڈرتا تو آئی مین سو سو اس سے ایک ہمیں ایک sense of mastery even as small children ہوتی ہے اب پھر سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا پھر کوپنگ کیا ہے واٹ از کوپنگ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کیونکہ جو اسٹرین ہے یا جو اسٹریس جو ہے وہ اس کے دو آپ کو جیسے پتا ہے کہ emotional and physical strain you know that goes that we experience in when we are going through stress اور یہ ایک اپنی ایک لیول آف ڈسکمفرٹ سی it's not a very comfortable experience یہ ایک انر ڈسٹریس سی ایک انر ڈسکمفرٹ سی جو ہے اس میں پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا ایک قدرتی سارٹ آف ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we as human beings we want to avoid سچویشنٹ ٹو ریڈیوز اسٹریس جو ہماری لائف میں آتی ہے this is a very natural kind of effector کہ ایک ان موٹیویشن سی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے to reduce stress so the یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں to reduce stress this is what is coping all about تو کوپنگ جو ہے وہ وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم اپنے اندر کی سٹریس کو اپنے اندر اندر انیزینس کو کو اپنے ڈسکمفرٹ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی ڈیفینیشنز جو ہے وہ over the over the years جو ہے ایوالو ہوئی ہیں you know different psychologist different people have tried to define coping in different manners but ہم اپنے پرپز کے لیے اس لیکچر کے پرپزز کے لیے وہ ڈیفینیشن پہ فوکس کریں گے you know which is more in line and constant the way we define stress تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اسٹریس کی بات شروع کی تھی تو ہم نے ایک اسٹریس کی ڈیفینیشن بھی دی تھی ہم نے بات کی تھی کہ اسٹریس جو ہے یہ بیسکلی انوالوز ایک ایسی perceived discrepancy you know between the demands of the situation and the resources of the person اس میں ذہن میں رکھیں پرسیوڈ یہ ڈسکرپنسی کی بات تھی کہ کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ ڈسکرپنسی ہو لیکن جو ایکسپیرئنس کرتا ہے شخص اس کے ذہن میں ایک پرسیوڈ یہ ڈسکرپنسی ہوتی ہے between the demands of the situation and the resources of the that the person has تو یہ اسٹریس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ہم نے ذکر کیا تھا تو جو کوپنگ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی, بھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا اور وہ آپ کے اسکرین پہ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہوگی اس ڈیفینیشن کے مطابق coping is the process by which people try to manage the perceive between the demand and resources appraise in stressful situation تو اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو ورڈ ایک یوز ہوا ہے نا manage you know managing the stress جو ہے یہ جو مینیجنگ دا پرسیو ڈسکریپنسی جو ہے یہ مینج بڑا کی ورڈ ہے وہ اس لیے کی ہے کہ کیونکہ ایک چیز جو جو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹریس کمپلیٹلی اریڈیکیٹ یا ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اسٹریس کو بیسکلی ہمیں مینیج کرنا آنا چاہیے تو مینجمنٹ آف اسٹریس جو ہے یو نو دیٹ از دا کی یو نو جس طرح اور کئی کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں یو you نو know, ہمارا بلڈ پریشر جو ہے بلڈ پریشر تو رہے گا لیکن ہمیں بلڈ پریشر کو مینیج کرنا ہوتا ہے اسی طرح اسٹریس کو بھی ہمیں بیسکلی مینج کرنا آنا چاہیے تو کوپنگ جو ہے یہ کئی دفعہ it is aimed at you know correcting اور ماسٹرنگ دا پرابلم وہ پرابلم جو اسٹریس کوز کر رہی ہوتی ہے ہمارے لیے کئی دفعہ ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے کوپ کرتے ہوئے اور کئی دفعہ ہمیں اسے ایک قسم کا اس کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ کم سے کم ہمارے لیے ہو اور کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوپنگ کے دوران ہمیں یو نو ہمیں ڈائریکٹلی اس چیز کو یو نو اسکیپ یا اوائڈ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے لیے اسٹریس کا باعث بنتی ہے مثال کے طور پہ ایک بچہ جس جو جس کو اسٹریس یا ٹینشن ایگزام کی ہوتی ہے you know he might cope with it by feeling nauseated اور feeling sick and by staying at home تو بچے کی یو نو کوپنگ کا میکنیزم ایسا ہو سکتا ہے تو we at times cope with stress you know through cognitive means ways and transaction سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کوگنیٹو اور بہیویئر ٹرانزیکشن ود انوائرمنٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ you know you are overweight آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اینڈ یو اسموک سگریٹس اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بھائی اپنا وزن بھی کم کرو اور اسموکنگ چھوڑ دو تو ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ لیٹ سے کہ you are at a very high risk for developing you know heart disease اور ہارٹ پرابلم اور ہائپر ٹینشن تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ in which you have a threat threat کیا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تھریٹ کیا ہے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے تھریٹ کیا ہے کہ جی anything can go wrong with you so I mean these condition some of these condition such کے that they can cause a physical disability also and some of them can also be fatal at times so this obviously will then be a very stressful sort of a situation and a condition but you don't think you can change your behaviour اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ of the fact that I know what medical and the health risk are involved لیکن اگر یہ انسان کو ایک فیلنگ آ جائے ایک ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آ جائے کہ میں اپنے بیہیویئر کو اپنی سچویشن کو چینج نہیں کر سکتا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ okay what are the option that you have how will you be able to cope with this situation اس سچویشن کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو some people would you know cope with such a situation by getting more information you know وہ جاننا چاہیں گے اچھا کتنے سگریٹ پینے چاہیے آیا بالکل پورے بند کر دینے چاہیے یا میں ہاف اے پیک پی سکتا ہوں اگر میں ایک پیک پی رہا تھا یا میں دو سگریٹ پی سکتا ہوں یا یا, یا میں بالکل کچھ نہیں پی سکتا یا یو you نو know, تو اور کیا رسک فیکٹرز انوالوڈ ہیں اور کیا سائنز اینڈ سمٹمس ہوں گے اگر چینج مجھ میں آنا شروع ہو جائے گی آیا بلڈ پریشر میرا بڑھے گا تو کتنا بڑھے گا مجھے اس کا کیا کرنا ہوگا تو basically by seeking more information وہ the more information that they will seek more receptive they will be for change تو اس ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ by seeking more information we prepare ourselves to be able to bring around a change کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو وہ اپنی بیماری کو ڈینائی کرنے کے جو موڈ میں ہوں گے یا اس کی انٹینسٹی کو انڈرمائن جو کرنے کے موڈ میں ہوں گے وہ کہیں گے یار ہے ذرا ڈاکٹر ہے نا let's not go to this doctor you know یہ تو ہر دفعہ جب میں جاتا ہوں یہ تو مجھے کہہ دیتے سگریٹ نہ پیا کرو تو let's find out a doctor جو میں کم از کم مجھے یہ نہ کہے that I should quit smoking تو you know I personally know of people you know who done that you know I personally shop around for therapist جو کہ سپورٹ کریں گے ان کی کنڈیشن کو ایز اوز ٹو ایمفسائز نہیں you have to make an ایف اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیت کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو قسمت کی بات ہے جی پیٹ کی بات ہے وہ اللہ تعالی پہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے کہ جی یو نو مسئلے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زین دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں تو اگر ہم ہر اس چیز کو جہاں پہ ہمیں زین استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا اپنے زندگی کے کچھ امپورٹنٹ ڈسیزنز لینے کی ضرورت ہے یا کچھ ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق ہماری صحت سے ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے سے زیادتی کر رہے ہوں تو یہ بھی کئی لوگ یہ بھی طریقہ اپنا لیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب کسی پریشانی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ کسی اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کی اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز سے اور ان کی آنکھیں بند کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کئی دفعہ ویری کرتے ہیں you know they are people for instance you know کوئی الکوہول کا یوز کرنا شروع کر دیں گے یا کوئی ایسی چیز جو ایک قسم کا ان کے دماغ کو ماو کر دے اور انکونشیسلی اپنے آپ کو ماؤ کیوں کرنا چاہ رہے because they don't the real issue which is at hand تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے اس سے ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے جو تصویر بن کے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ you know people tend to deal you know use different method manage their and deal with their stress and cope with their stress اور یہ جو مختلف طریقے کار ہیں you know this is what is called coping process تو یہ basically is what coping process is all about تو اب جو چیز بڑی واضح ہو گئی اس اس سے وہ یہ ہے کہ کوپنگ پروسیس جو ہے یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے یہ کوئی ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے یا یہ ایک کسی طریقے کا نام نہیں ہے کوپنگ جو ہے یہ ایک قسم کا ایسا پروسیس ہے which is an ongoing process ongoing process کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان جو اسٹریس سے ڈیل کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں اپنی ذات سے اور اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹلی یو نو وہ اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے سچویشن کیا سچویشن ہے کیا ریکوائرمنٹس ہیں سچویشن کی کیسے مجھے اس سے ڈیل کرنا چاہیے اور مجھے اپنے میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے مجھے یو نو انوائرمنٹ میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک قسم کا it's an ongoing process تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آن گوئنگ ٹرانزیکشن ہے between the person and between the environment تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ regardless of the source you know جو اسٹریس کی ہو ایک کانسٹنٹ سی انٹریکشن ایک کانسٹنٹ سا ریلیشن شپ یو نو اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے ٹو کیپ ری ایویلویٹنگ کہ ہماری نیڈس جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہمیں اپنی اسٹریسز سے اپنی سچویشن سے اپنی لائف سے کس طرح ڈیل کرنا ہے so in coping with the threat of serious illness for instance ایک کانسٹنٹ ہمیں اپنے آپ کی اپریزل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف آپ کی اپریزل نہیں بلکہ اپنے لائف اسٹائل کی اپریزل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یو you نو know, ہمارا جو لائف اسٹائل ہے آیا وہ جو ہے وہ کنڈیوسو ہے ہمارے لیے آیا اس سے ہماری اسٹریس جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی آیا اس سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ آیا وہ بہتر بنیں گے یا وہ خراب ہوں گے کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم ان ریالٹیز کو یہ جو انوائرمنٹ اور ہمارے درمیان جو سچویشن ریالٹیز ہیں اگر ان کا صحیح موازنہ نہ کریں ان کی صحیح اپریزل نہ کریں ان کی صحیح ویلیویشن نہ کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ بدلیں تو پھر ہماری relationship with our our support system our our family or extended family وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہمارے جو ریلیشن شپ ہمارے اپنے you know professional support systems ہیں جس طرح تھراپسٹ ہے ڈاکٹر ہے سائیکیٹرسٹ ہے یا اور اس طرح کے جو professional you know support system ہمارے ہیں وہاں پہ بھی ایک ڈیٹیوریشن آنی شروع ہو جاتی ہے نا let's look at functions and methods of coping one thing which is very clear I am sure for you by now کہ you know there are many ways of coping with stress کوئی ایک طریقہ نہیں ہے but there are many ways of coping with stress اور اسی وجہ سے I mean because of this researcher جو ہیں they have attempted to organise coping approaches bases of the functions and method تو فنکشنگ جو ہے ان کے بارے میں according coping can serve two main functions Lazarus کہتا ہے کہ کوپنگ جو ہے وہ دو پرپز سرو کر سکتی ہے پہلا پرپز کیا ہے کہ it can alter the problem which is causing the stress کہ وہ چیز جو اسٹریس کو کاز کر رہی ہے اس کو بدل دیا جائے دیک از دا فرسٹ پرپز جو ہو سکتا ہے اس کا اور دوسرا ہے کہ کہ ٹو ریگولیٹ دی پرابلم جو آپ فیس کر رہے ہیں اس کو the way you are reacting to it اس رسپانس کو بدل دیا جائے وچ مینس کہ پرابلم اپنی جگہ بے شک رہے لیکن how you perceive it how you see it and how you emotionally respond to it اس طریقے کار کو بدل دیا جائے تو یہ جو اموشن فوکسڈ کوپنگ ہے اس کا جو ایم ہے وہ بیسکلی رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے کو کنٹرول کرنا ہے یو نو سچویشن کو کنٹرول کرنا نہیں ہے people can regulate the in two ways I mean they can either regulate the emotional responses psychologically جس کو ہم کہتے ہیں جی وہ ان کو کر لیں اور they can control the responses in terms of cognitive approach کے ساتھ تو یہ دو طریقے کار ہے اس کی مثال ایسے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ فار انسٹنس کہ بہیور اپروچز کیا ہوں گی کہ آپ بہت اسٹریس سے گزر رہے ہیں تو one of the behaviour approaches that you start to smoke lot of cigarettes to deal with your stress اور you start to drink alcohol to deal with your stress یہ ایک بہیورل سارٹ آف اپروچ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو اپروچ کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ایک اپنے ایموشنل سپورٹ سسٹم سے سپورٹ سیکھ کرنا شروع کر دیں گے تو ایموشنل سپورٹ سسٹم کو آپ انوالو کرنا شروع کر دیں گے تو جو کوگنیٹو اپروچ ہوتی ہے اس میں we try to change the meaning you know that we have for that experience اور for that situation I mean for instance ایک ایسی سچویشن آپ لے لیں کہ آپ کو uh, بڑی اسٹریس ہے جاب کی وجہ سے تو یو مے ڈیسائڈ ٹو کچھ you job you know you may decide to leave your job and and do some other work تاکہ آپ اسٹریس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ کنڈیشن اور خراب نہ ہو جائے اسی طرح یو نو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان you know I come across couples for instance gone through a divorce experience gone through a separation and there you know I found that one of the spouse says to me later کہ جی you know I realise that I really did not need my spouse in my life I wish I would have you know of to let go decided to to move out of you know my life much many many years ago تو اس طرح کی بھی ریئلائزیشن جو ہوتی ہے اس سے بھی ہماری جو کوگنیٹو تھنکنگ ہے یو نو جب وہ چینج ہوتی ہے تو اس سے our whole perception around the situation جو ہے دیٹ ٹینس ٹو چینج اسی طرح اندر کوگنیٹو اپروچ یو نو اگر ہم وہ جیک کی مثال کو ایک منٹ کے لیے زیر میں دوبارہ لے کے آئے جہاں پہ you know he try to deny that lump that he had on his chest and he deny dealing with it you know وہ بھی ایک طریقہ کار ہے I mean sometimes one can one tends to you just sort of under undervalue or you know underemphasise the condition that one is in and that becomes our way of dealing with it تو دیکھنے میں یہ آیا کہ people tend to use these approaches خاص طور پہ یہ فوکسڈ جو وین دے پرٹیکولرلی فیل کہ جو چینج ہے وہ انوائرمنٹ میں نہیں لائی جا سکتی بلکہ جو چینج ہے وہ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے اور اس کی ایک اور ایگزامپل جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے اف سم بڈی ان دا فیملی اس طرح کی سچویشن میں invariably you know we seek what do we do we seek emotional support and not only support but we also involve our colleagues needs to be done with the thing required تو یہ جو سب کچھ ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ہمارا to deal with a stressful situation اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم کہ وی بلیو کہ جو ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں وہ آر ناٹ ایڈیکویٹ اور ہمارے جو اسٹریسز ہیں وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس یو you نو know, اس طرح کی سچویشنز میں پھر ہمیں اپنے eh, اپنے آپ کو یو you نو know, چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں اور اپ اپنے اندر ایک چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس اسٹریس کو اپنے لیے منیمائز کر سکیں اسی طرح آپ مثال لے لیں اکثر اوقات ہم ایز پیرنٹس ہم بہت پریشر ڈالتے ہیں کئی دفعہ اپنے بچوں پہ بھائی you should always get a A grade کہ ہمیشہ اے گریڈ ہی آنا چاہیے بی گریڈ نہیں آنا چاہیے اور اور اگر لیٹ سے کہ ہم یہ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیں ایز اے پیرنٹ کہ نہیں وہ بچے کا اے گریڈ نہیں آ رہا اور بچہ بھی ایکسپیرئنس کرنا شروع جب کر دیتا ہے کہ یہ کیا پیرنٹس میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ A grade A grade A grade اور میں تو ایفرٹ کرتا بھی ہوں تو اے گریڈ نہیں آتا تو پھر اگر اس یہ چیز دیر تک چلتی رہے تو وہ بچے کے لیے کافی اسٹریس کا باعث بن سکتی ہے اور بچہ پھر اس اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے کئی دفعہ یہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر سک کر دیتا ہے کہ I really you know don't need to listen to what my parents I don't need their support I don't need their love I don't need their approval I mean یہ وہ ڈائلاگ ہے یہ وہ باتیں ہیں جو بچہ جو ہے کئی دفعہ اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے now I like to mention the second type of جو کوپنگ ہے پہلی تو آپ کو بتایا تھا ایموشن فوکسنگ کوپنگ تھی the second type is call problem focused coping تو پرابلم فوکسڈ کوپنگ جو ہے وہ کیا ہے اس کا جو ایم ہے that is at reducing the demands جو اسٹریسفل سچویشن کی ہوتی ہیں and expanding how we approach. اس کی ایکسپینشن جو ہے ان میں ہمیں بے شمار ایسی سچویشن نظر آتی ہیں where we use problem focus coping I mean for instance مثال کے طور پہ اگر ہماری ٹینشن یا ہمیں بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جائے اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے اس میں نوائز فیکٹر کی وجہ سے یا اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے یا اس یا یا وہاں کے ماحول کی وجہ سے تو you know we may decide to quit the job نا that is you know problem focus coping approach وہ آپ کلائے گی کہ when we have decide to quit the job because because stress that job was creating for us you know that's you know ایک ہم نے کانکریٹ اسٹیپ اٹھا لیا اور جس سے ہم چینج لے آئے اسی طرح مثال کے طور پہ اگر یو you نو know, ایک اور ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں یو نو بینک سے ہم نے کچھ لون لیا ہوا ہے اور ہم نے اس لون کو uh, کو دوبارہ سے پلان آؤٹ کرنا ہے کچھ ریسکیجولنگ اس کی کرانی ہے اور اپنی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسکیجولنگ کرانی ہے اور اس کے لیے ہم ایکٹیولی جا کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پرابلم فوکس میکنزم ہے چیز سے کوپ کرنے کا کیونکہ ہم اپنی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا جو ضروری تھا اسی طرح یو نو آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں یو نو آپ لوگ آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جی میں کیونکہ ساتھ ساتھ پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے میری ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے تو یو میں ڈیسائڈ کہ نہیں مجھے آج سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کے ایک اسکیجول بنا کے یو نو ہر روز چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو this will this will also be part of problem focused way of dealing with your realization situationing stress اسی طرح یو نو ہم اپنے کریئرس کو پرسو کرنے کے اراؤنڈ ویدر ہم نے سائیکالوجسٹ بننا ہے یا یو نو اکانومسٹ بننا ہے یا جو بھی بینکر بننا ہے یو نو وی وی وی وی میں چوز اے کریئر اینڈ جو is more in line you know with with reducing our tension اسی طرح کئی دفعہ یو نو ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ ہمیں ایسی ہمیں اسٹریس ایکسپیرینس ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی should we reach out for a psychological treatment اور should we go out and get you know treatment of and get medicines تو choosing you know what particular treatment will be good for for us and making a choice and decision around it you know would also fall in the same category situation تو peoples when they believe that resource اور ڈیمانڈس جو ہے ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو نو there of no they can help the situation that آئیوریل and I can bring a change انج انگ the condition I can bring a change in my own self اور اس کی ایک مثال اور جو میں آپ کو دینی چاہوں گا وہ caregivers and caregivers کی ہے جو خاص طور پہ ایسے اسپاؤز یا ایسے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کی وہ are suffering from you know terminally ill conditions like cancer you know جہاں پہ پتہ ہے کہ person only has a few months to live یہ ان کیئر گیورس کی بھی جو اپروچ ہوتی ہے stressing no in life is problem focused you know وہ اپنے آپ کو وہ بالکل پوری طرح سے اپنا خیال رکھتے ہیں کہ اوکے یو نو uh، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان مہینوں میں prior to the person dies اس میں وہ اپنی اموشنالٹی کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں اور آبجیکٹیوٹی کو سامنے لے آتے ہیں ایسی کوپنگ اسکلز اور اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں جس سے مختلف سائیکالوجسٹ نے مختلف ریسرچرز نے یو نو ان اسکلس کو مختلف طریقوں سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے and these strategies are labelled as serving problem اور ایموشن فوکسڈ کوپنگ فنکشنز یہ خاص طور پہ اس چیز کو الیبوریٹ کرنے کے لیے I would like to take example of a hospital setting جہاں پہ کوگنیٹیو اور بہیویئر ایفرٹس جو ہے you know are being taken with a patient and what possible strategies can that patient sort of assume اس میں پہلی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم پلان فل پرابلم سالونگ کا نام دیتے ہیں تو پلان فل پرابلم سالونگ جو ہے یہ پرابلم فوکسڈ اسٹریٹجی ہے اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے he tends to analyse the situation to arrive at solutions and then takes a direct action to correct the problem for instance اب ہم مثال لیتے ہیں کہ لیٹ سے پیشنٹ کا نام ہے روئے روئے جو ہے is a hospitalise patient who needs to choose a specialist for his serious illness I mean اس کی ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لیے اس کو ایک ڈاکٹر جو ہے ایک اسپیشلسٹ اسے چوز کرنا ہے تو what he might like to do is he might like to get more information around who are the specialist available for his kind of condition اور ان اسپیشلسٹ کی یو نو ایکسپیرئنس کیا ہے ایکسپرٹیز کیا ہے یو نو کوالیفیکیشن کیا ہے اور پھر ان میں سے یو نو ہی میں decide to choose a specialist تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلان فل پرابلم سالونگ کہ اس میں پلان طریقے سے پیشنٹ نے اپنی پرابلم کو سالو کیا دوسری جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنفرنٹیو کوپنگ کنفرنٹیو کوپنگ بھی پرابلم فوکسڈ اسٹریٹجی ہے اور اس میں the patient tends to take assertive action جو انوالو کرتا ہے کچھ اینگر اور رسک ٹیکنگ کو in order to change the situation اس میں مثال کے طور پہ اگر ہم اسی روئے کو ہی دوبارہ سے اسی کی مثال لے لیں روئے فار انسٹنس وہ ہاسپٹلائز ہے اور اس کی جو میڈیکل انشورنس ہے جو کور کرتی ہے اس کی میڈیکل کاسٹ کو اس کی ٹریٹمنٹ کو ان دا ہاسپٹل وہ لیٹ سے ٹو کریٹ فار ہم اور وہ جو ٹریٹمنٹ روئے لینا چاہتا ہے اس کو وہ ٹوٹل پوری طرح سے کور نہیں کرنا چاہتے تو you know take a ground and stand up and he might have to really assert himself and argue and fight his case in order to get his payment. تو یہ ایک کنفرنٹو کوپنگ اسٹریٹجی ہوگی جس میں اس کو اپنے رائٹ right کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے آرگیو کرنا پڑتا ہے اور اپنے کیس کو پلیٹ کرنا پڑتا ہے in order to get the kind of treatment that he wants اسی طرح تیسری جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہے سیکنگ سوشل سپورٹ یہ جو اسٹریٹجی ہے دس کین بی بوتھ ا پرابلم اور اموشن فوکس اسٹریٹجی اس میں دونوں چیزیں جو ہے وہ it's a mix of both اس میں you know the patient would try to acquire informational and emotional support دونوں چیزیں فار انسٹنس روئے جو ہے he might ask his friends and he might ask nurses کہ you know who are the different professionals that are available who are the professional experts that are available for his condition اور یہ جو ہوگی یہ انفارمیشنل سپورٹ لینے کا اس کا ایک طریقہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ you know problem focused function اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے کنسرنس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ یو you نو know, اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ یو you نو know, وہ شیئر کرے گا he would like to describe what his apprehensions are may like to share what is you know apprehensions are and you may want to get some comfort and encouragement from the people who matter to him یہ ایک قسم کی ایموشنل فوکسڈ فنکشن اس کا ہو جائے گا that he is not only you know getting informational support بلکہ he is also getting emotion focused جو فنکشن جو ہیں وہ بھی ہو تو یہ this would be a good example of a combination of you know of a support where he جو دونوں لیولس پہ ایموشن فوکسڈ لیول پہ بھی وہ لیتا ہے اور وہ you you know know, direct help کے لیول پہ بھی وہ سیکھ کرتا ہے چوتھی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹینسنگ ڈسٹینسنگ جو ہے یہ ایک ایموشن فوکسڈ اسٹریٹجی کہلائے گی کیونکہ اس اپروچ میں اس کوپنگ اسٹریٹجی میں پیشنٹ کو ایک کوپریٹو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے to detach himself from the situation and sort of create a positive outlook towards the situation تو اسی اگر ہم روئے کی مثال کو دوبارہ سے ری ویلویٹ کریں اس کو دوبارہ سے ری ایگزامن کریں you know he might want to look at his own condition in very different light تو یہ جو ڈفرنٹ لائٹ میں دیکھنا ہے یہ ایک قسم کا کوگنیٹو ری اپریزل ہے جس سے کہ وہ he may want to sort of reemphasise you know relook at his problem and and concern may like to look at them in a way کہ وہ اس کے لیے کچھ ہلکا ہو جائے اور اس کی جو اسٹریس ہے وہ اس میں کم ہو جائے تو by emotionally distancing from the problem he can achieve that and اس کو ہم کہتے ہیں distancing as a way of coping with the situation پانچواں جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپ اوائڈنس یہ بھی ایموشن فوکسڈ اپروچ ہے یو نو اس میں بیسکلی جو پیشنٹ ہے he would like to think situation اور ٹیکنگ ایکشن اس سچویشن میں اگر ہم روئے کی مثال لے لیں تو اس میں جو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں روئے جو ہے وہ اس کی وشفل تھنکنگ جو ہے اس کی فینٹسی جو ہے یو نو ٹیک پلیس ہم expecting out of the blue to happen you know him wanting something supernatural to take place you know ایک سپر نیچرل طریقے سے اس کی جو پرابلمس ہیں دے میں گو اوے یو نو وہ جو ہے وہ اس کی کوپنگ اسٹریٹجی کا حصہ سچویشن میں بنے گا اور he might try to avoid dealing with the problem you know by may بیش you know sleeping overeat اور بائی می بی یوزنگ کہ ہم روئے کے کیس کو ہی دوبارہ سے ریویو کرے تو he may like to his feelings you know وہ اپنی فیلنگس کو انڈر اسکور کرنا چاہے گا یا ماسک کرنا چاہے گا یا واٹر ڈاؤن کرنا چاہے گا you know he may try to emotional interaction with others he may totally you know avoid talking about his with people who come to see him تو اس میں وہ اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اپنے امپلس کو بھی کنٹرول کرنا چاہے اور وہ اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا چاہے تو اسی طرح سیونتھ اپروچ جو ہوگی کوپنگ ود اسٹریس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنگ ریسپانسبلٹی ایکسیپٹنگ ریسپانسبلٹی بھی ایموشن فوکس اسٹریٹجی ہے اس میں basically we tend to acknowledge our own role in the problem why also trying to put things right so accepting responsibility جو ہے یہ بڑی یو نو ریئلسٹک سی اپروچ ہے اس میں ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بھی کرنا چاہتے ہیں we want to to of deal I I with the situation اس میں فار انسٹنس اگر روئے کی مثال کو ہم سچویشن کو لے لیں تو اس میں Roy may want to of lecture you know on how he needs to deal with this problem he may lecture کہ جی مجھے اپنی اس پرابلم کو ارلی انف اٹینڈ کر لینا چاہیے تھا مجھے اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اور اینڈ ہی میں سائک ہمسلف اپ انٹو کہ آئندہ میں اپنی سچویشنس کو وقت پہ ڈیل کروں گا اور پرومپٹلی یو نو ان سے ڈیل کروں گا تاکہ I do not lose on time so you know so this is how this approach normally اس میں ایک اپنی رسپانسبلٹی کا جو فیکٹر ہے انسان کا وہ زیادہ ہائٹن ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ فوکس میں لایا جاتا ہے اسی طرح آٹھویں جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں positive reappraisal positive reappraisal جو ہے یہ بھی you know emotion focused approach ہے اس میں بھی you know we try to create a positive meaning اور give a positive meaning to our situation اور ہم اس کو we try to deal with it you know by reassessing it in growth perspective کئی دفعہ اس طرح کی اپروچ میں we also tend to give are religious for instance no Roy جو ہے he matured I'm better human being stronger person after this stronger faith you know in God اور یہ جو پازیٹیو ریپریزر ہے یہ اس میں کئی دفعہ ایک ریلیجیس فرور ایک ریلیجیس ٹون اور ایک ریلیجیس یو نو ایلیمنٹ بھی سامنے اس میں آ جاتا ہے یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یہ آئی مین دی اسٹریٹجیز جن کا میں نے آرٹ کا ذکر کیا ہے یہ بڑی براڈلی یو نو یہ یوز کی جاتی ہیں لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی ویریشنس کو مختلف طریقوں سے یوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں for instance we may engage in coping in a coping method جس کو ہم ایموشنل ڈسچارج کا میتھڈ کہتے ہیں یو نو یہ جو ایموشنل ڈسچارج کا میتھڈ ہے یہ بیسکلی کیا ہے یہ ایموشنل ڈسچارج کا مطلب ہے کہ you know we release our feelings around the stressful situation اور جو اپروچ ہے this normally occurs in conjunction with our social support system you know ہم اس کو یوز کرتے ہیں you know in conjunction with our social you know we water down this اسی طرح ایک اور اسٹریٹجی جس کا میں اینڈ میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کوگنیٹیو ڈیفینیشن کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیفینیشن سے بیسکلی مراد میری ہے کہ ہم اپنی سچویشن کو اس طریقے سے اپریز کرتے ہیں کہ ہم اس کے اچھے پہلو جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں as oppose to things that are not good at it اور ہم اپنے آپ کو اس میں یہ بھی تسلی دلاتے ہیں کہ جی we are better off than others you know things could have worse than what you know what they were تو جنرلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ those of us were optimistic you know we are optimistic views and approach in life we tend to deal you know a more problem focused way than you know those of us who are not so positive in life تو اسی کے ساتھ میں uh, اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے I would like to bring to an end اور ان شاء اللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ